سفیان بن عیینہ نے کہا ہمیں محمد بن منقدر نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم میں سے ایک شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس شخص نے اس کا نام قاسم رکھا ہم نے کہا ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے نہ تمہاری یہ خواہش پوری کر کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچانوے